ابو توبہ ربیع بن نافع نے بیان کیا کہ ہم سے معاویہ یعنی ابن سلام نے حدیث بیان کی کی انہوں انہوں نے نے زید سے روایت کہ ابو سلام سے سنا وہ کہتے تھے مجھ سے حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن یعنی حفظ و قرآن اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا دو روشن چمکتی ہوئی صورتیں البقرہ اور عمران پڑا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان ہوں یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑتے پرندوں کی دو ڈاڑے ہوں وہ اپنی صحبت میں پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی سورہ بقرہ پڑا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے تر کرنا باعث حضرت ہے اور باطل پرس اس کی طاقت نہیں رکھتے معامیہ نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ باطل پرستوں سے ساحر یعنی جادوگر مراد ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوہتر